حضرت سوید بن غافلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت زید بن سوحان اور حضرت سلمان بن ربیہ رحمہ اللہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا جب ہم مقام عزائی پر پہنچے تو مجھے کسی کا گرا ہوا کوڑا ملا ان دونوں حضرات نے کہا اسے پھینک دو میں نے پھینکنے سے انکار کر دیا جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے انہوں نے فرمایا تو نے صحیح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مجھے کسی کے گرے ہوئے سو دینار ملے تھے چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک سال تک ان کا اعلان کرو میں نے اعلان کیا تو کوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا اعلان کرو میں پھر اعلان کرتا رہا لیکن مجھے کوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تھیلی بندھن اور تعداد کو یاد رکھو پھر ایک سال تک اعلان کرو اگر کوئی اس کو پہچاننے والا آ گیا تو ٹھیک ورنہ وہ تمہارے دوسرے مال کی طرح حلال مال ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھ